شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے قطادہ سے سنا کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر دس مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سترہ